و جلہ کے لیے ہے و سلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج کا موضوع گفتگو قادیانیوں کا فتنہ کم از کم یہ تو شد بدھ ہونا چاہیے ہم کو اس دنیا میں آج کل ہر فتنہ جو ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے سعودی افریقہ میں بھی اور ممالک میں بھی وہ کیا کام کر رہے ہیں اور ہمارے رد کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ تھوڑی بہت یہ آدمی کون ہے مرزا غلام احمد قادیانی لعنہ اللہ تو ان کی پیدائش ہوئی one eight thirty nine one eight forty دونوں قول ہے اٹھارہ سو چالیس یا اسے ایک سال پہلے جو ہے اور جو ہے تو آپ شروع شروع میں جو کتابوں میں لکھا ہے ہم وہ عرض کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ پکا مسلمان تھے شروع میں یا وہ تأثر قائم کی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی انگریزی وغیرہ بہت بہترین تھا اور عبور رکھتے تھے اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے ان کی کتابیں آپ حضرات جو ہندی جانتے ہیں یہ خاص کتابیں ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے خواجہ کمال الدین اور جو ہے محمد علی لاہوری وغیرہ جو ہے تو یہ سب حضرات بہت متاثر ہو گئے تھے ان سے کہا یہ کیسے دفاع کر رہے ہیں اسلام کے مثلا کتابیں جو ہے Jesus on heaven and earth کہ عیسیٰ علیہ السلام کہا ہے آسمان میں ہے کہ زمین میں ہے اور یہ مولانا یہ محمد علی لاہوری حضرت امان قاسم سیما رحمہ اللہ علیہ محتمیم صاحب وہ تو ایک مرتبہ تقریر میں مسجد میں فرمایا کہ سب سے بہترین انگریزی ترجمہ محمد علی کی ہے لاہوری کی تو میں تنہائی میں گیا بعد میں میں کہا حضرت ان کی عقیدت بہت گڑبڑی ہے پھر جو ہے کہا کہ ٹھیک ہوا کہ آپ نے تو دیکھیے کہ اسی انگلش ترجمہ جو ہے میرے پاس ہے آپ اگر دیکھیں اس کو تو بہت جگہ پر ایسی بہترین لیکن کتنی تفسیر میں گھر کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور یہ ہو گیا تو خیر تو اس طریقے سے چلتا رہا وغیرہ جو ہے ایک اور چیز ہمارے حضرات جو ہے بعض برطانیہ میں ہے بعض یہاں سے سفر کرتے ہیں ایک جگہ ہے وہاں پر کوئی کام نہیں کرتا تھا یہ لوگ کرتے تھے یہ قادیانی یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے کہتے لیکن ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں تو یہ برطانیہ میں ایک جگہ ہے Woking W O K I N G Woking W O K I N جی تو یہ گویا کہ ان کا مرکز تھا برطانیہ میں انگلینڈ میں اور وہاں پر بہت کام کرتے تھے سب کو دعوت دیتے تھے اسلام کے اور واقعی تک بہت دفاع کی لیکن جیسے کہ آج کل ہمارے متجدین اور مودنس تھے وہ ہر چیز کو معقول طریقے سے پیش کرنا چاہتے تھے حالانکہ اس میں اسلام میں تو یہ نہیں ہے اسلام میں تو قرآن شریف ہے احادیث ہے وغیرہ سننا ہے وغیرہ جو ہے تو مثلا میں ایک مثال پیش کروں قرآن شریف میں ہے اخرجنا لہم من الارضی ٹکل تو دابا نکلے گا قیامت سے پہلے اور عربی میں گفتگو تو یہ تو گویا کہ ماورا العقل ہے تو ان کی تفسیر میں بھی یہ لکھا ہے محمد علیم کے تو وہ اس طریقے سے اسلام پیش کرتے کہا کہ نہیں یہاں ایک اور قرآت ہے داب بتمن من الارضی لمح کہ بجائے بات کرنے کی ہم یوں کہے کہ وہ زخمی کرے گا تو ہر چیز میں گول مول کر کے کر کے کر کے پھر ایٹین ایٹی نائن میں اس نے اپنے قادیانیت کا فتنہ کو شروع کر دیا یہی ملعون نے مرزا غلام احمد قادیانی نے اور پھر شروع شروع میں کہا میں مجدد ہوں پھر ترقی کر کے کر کے کہا میں مہدی ہوں پھر ترقی ترقی کر کے جو ہے کہا میں ذلی نبی ہوں آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ہم کہتے یہ حکومت ہے اور جو حزب اختلاف ہے ہم کہتے شیڈو گورنمنٹ تو یہاں پر بھی اس نے یہ لفظ استعمال کیا ذلی نبوت کہا کہ میں نے یہ قانون نہیں لایا لیکن مجھ پر وہی آتے ہیں اور وہی کیسے آتے ہیں مختلف زبانوں میں قرآن شریف میں ہے وما ارسلنا من رسول اللہ بلس خود فرمائے ہر نبی نے اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں اتنے سارے زبانوں میں جو ہیں تو یہ اسے کس کی بکواس کرتے ہیں ولا کے رسول رسول اللہ النبیین تو یہ سب آیتیں ہمارے سامنے ہیں خیر جو ہے پھر جو ہے آگے جا کر ہمارے علماء نے جو ان کے خلاف بہت کچھ کام کی تو وہ دیکھنے کے قابل ہے چند کا میں ذکر کرتا ہوں بہت سارے علماء ہیں اور حضرت کے پاس تو ذخیرہ ہے اس کی تو خیر جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے حضرت مولانا مرتضی حسین جانپوری جو ہے پوری وہ دیوبند دارم دیوبند کے مبلغ تھے ان کے مناظرہ وغیرہ جو ہوئے اور وہ ثناء اللہ امرتسری بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند کا شاگرد تھے لیکن غیر مقلد تھے تو ان کا بھی مناظرہ چلتا تھا یہ ہمارے علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ آخری سفر جب یہاں تشریف لائے داروں زکریہ تو بہت بلاتے تھے آؤ ادھر بیٹھو ہمارے ساتھ بچی بات تو آخر میں ایک کتاب ہے ان کی اگر کہ مل جائے آپ کو تو مجھے دی ماشاءاللہ اللہ تو وہ کتاب کا نام مناظر ہے تو آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں کہ کیسے بار بار ادھر ادھر وغیرہ مختلف جگہ پر عربی میں انگلش میں اردو میں کیسے کہ مناظرہ جو ہے کرتے تھے یہ قادیانوی کے خلاف وغیرہ جو ہے پھر جو ہے یہ اپنا میں بیان کروں ہم یہ یہاں سر افریقہ سے نائنٹین سیونٹی فور اور پھر جو ہے حضرت کے پاس تو ہم حضرت کے سب سے پہلے طلبہ وہاں نیوتا مدرسہ میں اللہ کے فضل العظم فضل عرب بھی پھر جو ہے یہ تاریخ آپ یاد رکھیے گا تو ہم نہ اردو جانتے تھے نہ عربی جانتے تھے تو حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ نائنٹین سیونٹی فور میں تمام پاکستان کے علماء وغیرہ جتنے بھی تنظیمیں تھے سب اتحاد کر کے متحد ہو کر کہا کہ قادیانی کے خلاف یہ کام کرنا ہے پھر جو ہے سیون تاریخ ساتویں تاریخ آج ساتویں تاریخ ہے سفر کی ساتویں سپتمبر کو nineteen seventy four Zulfiqar Ali Bhutto نے جو ہے اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ قادیانی جو ہے غیر مسلم ہے اور خارج اسلام ہے اس میں ہم یہ نہ بھولے شاہ فیصل کا بہت ہاتھ تھا اس میں شاہ فیصل اور بھٹو کے بہت دوستی تھی حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ نے شاہ فیصل کے ساتھ براہ راست بات کی تھی اور بھٹو کے ساتھ تو ظاہر بات ہے پاکستان میں سب کچھ اور اس میں جو ہے اگر آپ سب تفصیل دیکھیں کہ رونے کا مقام حضرت مفتی محمود صاحب تھے اس وقت وغیرہ جو ہے تو انہوں نے کیا کیا قربانی دی ایک مرتبہ حضرت علامہ بن نوری نے فرمایا حضرت مفتی محمود یہ سب ہم اکابر ملاقات بھی ہوئی ان سب سے اللہ کے فضل سے فرمایا مفتی صاحب آج کے دن میں کفن لے جا رہا ہوں اور فیصلہ ہو جائے گا آج جو ہے اگر فیصلہ نہیں ہوا تو ہم جان دے دیں گے کہ ختم نبوت کوئی معمولی چیز نہیں یہ ہمارے جوز ایمان ہے دیکھیے آپ پیچھے چلے جائیں حضرت علامہ بن نوری کے استاد اور حضرت ان کے خاص شاگرد تو حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مئی کی تاریخ میں مئی میں 1933 33 تینتیس میں حضرت علامہ کشمیری رحم اللہ کا انتقال ہو گیا تھا تو بہاول پور کا مقدمہ چل رہا تھا اور حضرت علامہ کشمیری جو ہے وہ اہل سننا کی طرف سے مسلمان کی طرف سے تھے ان کی طرف سے ان کا وکلا اور یہ وہ سب تھے تو دیکھیے یہ کرامت حضرت علامہ کشمیری رحم اللہ کا کہ بہت کچھ یہ سالوں تک چلتا رہا پھر فرمایا حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ ختم نبوت جو ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور جو ہے فیصلہ جب ہو جائے جب بھی تو میرے قبر پر آ کر سنا دینا تو دیکھیے کون ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ حضرت مولانا بدر عالم اور یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے تو یہ سب حضرت علامہ شفیع احمد عثمان وغیرہ تو یہ سب جو ہے حضرت کے شاگرد تھے اور یہ ہے پھر قبر پر جا کر ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا یہ حضرت آج کشمیری رحم اللہ کے دل کے اندر ایک ول والا تھا کہ ہم جو ہے ختم نبوت پھر حضرت سید شاہ بخاری اب ان کے حالات سکسٹی ون میں ہونا ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت سید شاہ بخاری کیسے کیسے جو ہے انہوں نے قربانی دی وغیرہ ایک جماعت کو قائم کی یہ قادیانیوں کے خلاف وغیرہ جو ہے تو بہت سارے علماء نے کام کی یہ اپنا چشمدید واقعہ ہے رمضان کا مہینہ تھا اور سیونٹی فور میں حضرت علامہ بن نور رحم اللہ کے عادت مبارکہ یہ کہ پندرہ دن میں جو ہے ختم کرتے تھے قرآن شریف کو کراچی میں پھر جو ہے نفسانی میں پھر حرمین شریفین کا سفر ہوتا تھا تینتیس چونتیس مرتبہ ہاں مسجد نبوی میں وہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہیں مدینہ منورہ کے شیخ ابراہیم خلیل اللہ ملا خاطر میں ایک مرتبہ ان کے مکان پر پہنچا تو میں نے پوچھا حضرت کہ آپ جو ہے یہاں کے کچھ حالات تو کہا کہ آپ کے وقا ہاں پر تو میں کہا حضرت نوری کے مدرسہ میں اور یہ وہ فلم کہا کہ اچھا میں وہ کہتے خود میں اور حضرت بن نوری گیارہ سال ہم ساتھ بیٹھ دیتے میں مسجد نبوی میں اتنے بڑے محدث ہیں ان کی کتابیں بھی قابل دید ہے خیر یہ شیخ ابراہیم خلیل اللہ ملا خاطر مجھے کتابیں بھی دی الحمدللہ خیر یہ تو جملہ مترجہ کے طور پر تو حضرت بنوری رحم اللہ فیصلہ کے بعد سپتمبر کے مہینے میں تو ہم بیٹھے ہوئے تھے خود دام کی طرح نہ اردو بھی برابر عربی تو بہت دور کی بات تو پھر جو ہے ایک بہت بڑے مصری آئے تھے شیخ الازہر شیخ عبد الحلیم محمود اور جو ہے اتنی لمبی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح وغیرہ جو ہے پھر ان بحرین مرگر بحرین دونوں حضرات نے بات چیت کی پھر ایسے رونے لگے رونے لگے دونے جو ہے گوئے کے بچے رو رہے تو ہم تو سب حیران ہم کچھ سمجھ میں تو نہیں آئے اچھا ہوا اللہ کا فضل کرم کہ ایک پاکستانی عالم تھا وہاں پر تو ہم ایک طرف کہ یہ کیا چل رہا ہے تو فرمایا کہ شیخ الازہر نے کہا عرض کیا حضرت بن نوری سے یہ ترابی کے بعد تو واقعہ ہے کہا کہ جو گزشتہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا آپ شیخ الازہر عبد الحلیم محمود اب جاؤ اور حضرت بن نوری کے پاس رحم اللہ اور یوں فرمائے کہ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت ہی خوش ہوں اے اللہ یوسف بن نوری تم نے جو کام کی ختم نبوت کی سلسلہ دیکھیے یہ ہمارے ہے کیسے کیسے اپنی جان کی بازی لگائے اور ہم خود موجود تھے اس وقت یہ دوسری بات ہے سمجھ نہیں آیا لیکن ترجمہ وغیرہ رہا تو یہ ہے لیکن ہماری کوٹائے ہماری خامی کیا ہے میں تین چار چیزیں آپ سے عرض کروں اس وجہ میں کہا ذرا قادیانیت پر کچھ بات چیت ہو جائے میرا سفر ہوا حضرت وہاں یورپ کا سوئٹزرلینڈ زورک میں آپ جائیں وہاں زورک اور سوزلن میں کسی مسجد میں اجازت نہیں منارت کی ان کی جو ہے مسجد تو خیر مطلب عبادت خانہ جو بھی آپ کو کہنا تو خیر مسجد کی شکل تو ہے وغیرہ تو جب ہم جا رہے تھے تو میں دیکھا مینارت تھے جو ہمارے جو دلیل تھا رہبر میں کہا روک تھا تو کہا کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے تو میں نے پوچھا کیوں کہا یہ کاجیا نہیں ہوتے میں کہا اس وجہ سے مجھے جانا ہے اندر تم لوگ آنا ہے تجھے ٹھیک ہے نہیں آنا ہے بیچا جاؤ تو ہے پھر وہ آئیے اب خاموش رہے میں باتیں کروں تو جو ہی ہم داخل ہوئے دو پاکستانی تھے وہ شکل سے پتہ حال چال یہ وہ ہم نے نہیں کہا مولوی ہے یہ وہ کہا کہ میں ساؤتھ افریقہ سے آہت کے لیے آیا اس طریقے گول مول پھر میں دیکھا انگریزی کتابیں اور عربی کتابیں اور یہ وہ تو یہ ابھی آپ سوچیں انصاف کی بات ہم کریں ہم اہلو سننا دنیا میں کتنے ہیں قادیانی کتنے ہیں اگر تناسب لگایا جائے تو ایک فیصد بھی نہیں قادیانی لیکن یورپ کی ستائیس ٹوینٹی سیون ممالک کی جو ترجمہ ہے قرآن شریف میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم سنی علماء سے پوچھے چیکسل کیا اور یہ سب ممالک وغیرہ جو ہے تو اور یہ وہ ممالک کہ ہم کو ترجمہ چاہیے ہمارے پاس ایک بھی نسخہ نہیں ہم پیش کریں دیکھیے یہ ہمارے اندر ایک کوتا ہے تو اس میں اگر کوئی آدمی یہ غیر مشہور ممالک سے اسلام قبول کرے تو سب سے پہلے تو وہ کہیں گے ترجمہ دے دو مجھے ان کے یہاں تو یہ طریقہ ہے ان کے پاس سب مہیا ہیں ہمارے پاس ایک بھی نہیں تو کیا یہ ہی نہیں ہماری طرف سے بالکل کوتا ہے ہمارے اتنے جو ہے غیر ضروری چیزیں میں ہم وقت ضائع کرتے کبھی کبھی اس طرف بھی یہ مختلف زبانوں میں عبور اور مہارت پیدا کرنا تاکہ امت کو فائدہ ہو جائے تو ایک تو یہ حضرت کو تو زیادہ پتہ ہے صاحب البئی کی بھی معافی ابھی جو سیلاب چل رہا ہے پاکستان میں پتہ نہیں آپ کے علم میں آیا کہ نہیں یہ قادیانی حضرت جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں آج کل عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ السطجیہ وہ اس طرح کہتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں وہ ایسی تدبیر سرٹجی استعمال کرتے ہیں کھانا پینا پیسے تو بہت لوگ کہیں گے یہ تنظیم ہے لیکن یہ قادیانیوں نے کتنا خیمہ سب کو دے دیا اب جب بے گھر ہو گیا تو سب سے پہلے چیز کس چیز کی ضرورت ہے کھانا تو لوگ دیں گے پانی دیں گے اگرچہ کم ہو لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ حفاظت کے لیے قادیانی والوں نے ہم قبول کرے نہ کرے وہ دوسری بات ہے لیکن جو حقائق ہے کہ ان لوگوں نے اس میں پیش پیش کی تو ہم کو سوچنا چاہیے پاکستان میں ہمارے اکثریت ہے سب کچھ حکومت میں چاہے عمران کے دور میں چاہے اس حکومت کے دور میں ان کا کیا کرتوت ہے آپ کیا کرتے وہ ہر جگہ پر تیار ہوتے ہیں یہ نہیں کہ اسلام کو اپنی قادیانیت کو اور وہ پسند نہیں کرتے قادیانیت کو پیش کرے وہ کہتا احمدی اور قصدن جیسے شیعہ کرتے ہیں احمدی مسلم لکھتے ہیں شیعہ مسلم لکھتے ہیں یہ احمدی لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں آپ جا کر دیکھیں پاکستان جب بنا اور جو ہے جب محمد علی جینا کا انتقال ہو گیا تو انگریز والوں نے ان کو ایسے جو ہے لقب عطا کی سر ظفر اللہ خان سر ظفر اللہ خان تو پاکستان کا وزیر خارجہ رہا اور ایک طرف ہو گیا جناز نماز جنازہ ادا بھی نہیں کیا حالانکہ دو مرتبہ جنازہ ہوا شیعوں نے بھی ادا کیا ہمارے علماء علامہ شبیر احمد عثمانی نے نماز وہ ایک طرف ہو گیا نماز ادا نہیں کی یہ یہی شیطان ظفر اللہ خان لیکن سر ظفر اللہ خان کی کتابیں آپ دیکھیں آپ بھی متاثر ہو لیں کیسے انگریزی اقوام متحدہ کیسے زبردست بیان اس نے دی فلسطین کے حق میں وغیرہ جو ہے تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ٹھیک جگہ ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں نوبیل پراز آیا تو پھر کس کو مل گیا پاکستان میں عبدالسلام پروفیسر عبدالسلام کون ہے کیا جانے تو یہ سب چیزیں ہم کو سوچنا چاہیے ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ ہدایت دے شیوخ تو ہر ایک کے ساتھ لگ جاتے ہیں آج کل تو مینو نبل غیب تو بہت کم ہے مینو نبل جیب چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کیا چل رہا ہے دنیا میں تو قادیانی ہو تو ان کے ساتھ شیعہ ہو تو ان کے ساتھ یہ ہو تو ان کے ساتھ اور یہ ہو پھر وہاں پہ شروع ہے میرا پرسو تقریر ہوئی وہاں پر یونیورسٹی آف جونس برگ تین چار ہفتے پہلے وچ میں یونیورسٹی میں تو نماز کے بعد میں نے کہا جس کو بیٹھنا ہو بیچ جاؤ سوال جواب جو بھی پوچھنا ہو میرا بھی ایک شرط ہے کہ کسی کا نام مت لینا جو بھی پوچھنا ہو دل میں تو یہ سب طلبہ آج کل اگر ہم یونیورسٹی میں جائیں یہ طلبہ کو ان کو خود پتہ نہیں کہ اہل و سننا کیا ہے شیعہ کیا ہے قادیانی کیا ہے وہ تو کوئی کتاب اٹھا کر تو جب میں وہاں زورک میں تھا تو میں نے یہ سب قرآن شریف دیکھا مجھے بہت قلق ہوا افسوس ہوا کہ یہ لوگ باطل میں ہیں لیکن فعال ہے ہم حق میں ہیں معاف کی جگہ لیکن ہم سو رہے ہیں سچی بات ہم کریں نسبتاً پھر میں نے دیکھا چند عربی کتابیں ہیں پانچ چھ تو میں نے کہا بھائی میرے خیال سے یہ کتابیں آپ کے کام کے تو نہیں ہے کہا کہ نہیں کام کے نہیں ہے تو میں کہا مجھے دے دو تو مجھے دے دیا تو یہ طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے ان کے مراکز میں ہم جائیں شیعہ کا مرکز ہو قادیانی کا مرکز ہو ان کی خود کتابیں کو ہمارے علماء وہ قبول کریں گے علامہ خالد محمود کا ایک مناظرہ میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا حضرت نے بتایا کہ یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے کہا کہ ہم قبول نہیں کرتے پھر حضرت تو بہت ماہر ہے انہی کی کتابیں ایک پیش کی تو کہا کہ یہ تم لوگوں نے لکھا اور منسوب کی مرزا غلام احمد قادیانی دیکھو اس طریقے سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قادیانی کا فتنہ ہم یوں نہ سمجھے کہ بند ہو گیا ہے کہ لوگوں کے اندر سہولت پسندی ہو ہر چیز معقول ہو اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے اور ان کے یہاں بڑے بڑے وکلا اور یہ وہ سب ہمارے علماء کے میرے خود مکان میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ قادیانی کتابیں ہیں لیکن ہم مطالعہ نہیں کرتے کبھی کبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور مدفون ہو گیا سری نگر میں کشمیر میں وغیرہ جو ہے تو یہ سب میں جب نیوزی لینڈ فیجی گیا تھا حضرت تو میں نے وہ ایک ساتھی کو کہا مجھے لے جاؤ مجھے چند چیزیں تو سب سے پہلے قادیانی کی مسجد میں یہ احمدی کی مسجد میں لے جاؤ میں کہا بے یہ تو احمدی کی مسجد دیکھو وہاں کیا لکھا ہے میں نے کہا پیچھے جاؤ مجھے کچھ دیکھنا ہے حضرت وہاں مسجد کے پیچھے بہت بڑا سیٹلائٹ وہاں سے جو ہے ہاں یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کم از کم یہ چیزیں تو ہم کو تو یہ تو مر گیا نائنٹین او ایٹ میں یہ مرزا غلام احمد کا اب ان کے بعد خلفا ہے تو ان کے خلفاء کون ہے مرزا حکیم نور الدین فل خلیفہ ملعون سب پھر دوسرا مرزا بشیر الدین پھر تیسرا جو ہے مرزا ناصر احمد پھر چوتھے نمبر مرزا طاہر احمد اب جو چل رہا ہے ان کا خلیفہ خامیس گویا کہ ان کے شیطان تو ان کا ہے مسرور احمد لیکن حضرت آپ خود سوچیں آپ ابھی بھی کوشش کریں اپنے فون میں داخل کریں گوگل میں ہو از دا خلیفہ آف دا مسلم کرنٹلی موجودہ خلیفہ کون ہے مسلمانوں کا ان اس شیطان کا نام آئے گا مسرور احمد کا تو ہم کہاں مر گئے نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں تو ملیون ملیون آدمی کو احتجاج کرنا چاہیے اس چیز پر یہ کیسے ہو ہیں ایک آدمی جو خارج جن اسلام ہو اور نا امون اور ہم سوئے ہوئے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے تو ہم جو پیغام بھیجنا چاہتے ہیں بالکل صحیح پیغام بھیجنا چاہتے ہیں بغیر احساس کم تری کے یہ احساس کم بھی ایک عجیب مرض ہے تو جو صحیح اسلام ہے وہ پیش کرنا چاہیے یہ لوگ انٹرنیٹ پر جو ہے تفسیر میں اور اس میں ایک دو اور چیزیں پھر ختم کرتا ہوں برطانیہ میں آپ ہزار چاہیے جا رہے ہوں گے وہ تو آپ جو ہے برٹش میوزیم میں تشریف لے جائیں تو برٹش میوزیم بہت بڑا ہے ایک حصہ ان کا یہ ہے برطانیہ والے جب تھے ہندوستان میں تو وہاں پر آپ جا کر دیکھیں وہاں نام لکھا ہے کہ کس نے ہمارے بہت مدد کی جب ہم ہندوستان میں تھے برطانیہ والے وہاں پر استعمار کے طور پر ہم پر تو کس نے بہت مدد کی تو اس شیطان کا نام وہاں لکھا ہے مرزا غلام احمد کا دیا دیکھو یہ لوگ نے خود اعتراف کیا کہ اس نے کہا جہاد منسوخ ہے ان کی کتاب میں لکھا ہے یہ زمانے جہاد بھی سیف کا نہیں ہے جہاد بالقلم اور یہ حکومت ہمارے محسن ہے بہت بہترین ہے یہ تو دیکھیے اس زمانے سے سو سال ہو گیا اس مشیطان مر گئے اور ہلاک ہو گیا لیکن یہ فتنہ چل رہا ہے چل رہا ہے اور اور خاص طور سے یورپ میں امریکہ میں اور ہمارے کیپٹان وغیرہ میں تو یہ بھر رہا ہے ایک اور چیز اب یاد رکھیے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کا شیو کا کرسچن کا ایک ہی طریقہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو فقر فاقہ میں مبتلا ہے پھر جا کر پیسہ دیتے ہیں ہم تمہارا کرایہ ادا کریں گے پانی بتی کا اب جب لوگوں کے پاس کام نہیں ہے اب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کا الفقر یقون کفرا تو یہ تو صحیح حدیث ہے تو مشکات میں مصل احمد میں تو ہم جو ہے یہ فرق دولہ فرق شیطانی فرقے جن کے اندر تھوڑی بہت اگر مہارت ہی نہ ہو تو تھوڑی بہت کچھ پتا چلے یہ مسرور احمد قرآن اندر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے ایک مرتبہ کسی نے اس کو کہا کہ یہاں اب ذرا تلاوت کرے تو وہ سورہ فاتحہ میں بھی غلطی کی اور ایک اور دو آیتوں میں بھی لیکن یہ ان کا خلیفہ بنا ہوئے ہیں تو علماء اکرام طلباء ایک ہائی کے طور پر میں عرض کر رہا آپ سے یہ زمانہ فتنہ کا ہے ہم میڈیا میں ہیں ہمارے پاس خطوط آتے ای میل آتے واٹس ایپ میری بہن مرتد ہو گئی میرے بھائی مرتد ہو گئے یہ شیعہ ہو گیا یہ کاجانی ہو گیا یہ یہ ہو گیا تو ہم ہر ایک سے یہ التجا کرتے ہیں معدبانہ گزارش کرتے ہر ایک سے خود ہمارا آئندہ وہ تو اللہ تعالی جانتے ہیں لیکن رب بنا لا بعد اذ بنا باد لنا لدنك رحمه کا رحما الوهاب ہم ہر طالب علم ہر خاندان میں اس کو رائج کرے پھر سورہ نمبر ٹویلو سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو ایک تو مسلما مسلمہ اتنی بھی ورنہ ہمارے کیا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ میں اب تک اسلامی جینا بھلے یو بنا تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایمان کی حفاظت فرمائے فاطمہ بالخیر کا فرمائے اللہ تعالی ہمارے اکابر کو ہمارے سایہ پر رکھے تاکہ جو ہے یہ جتنے بھی فتنہ ہے ہم اس کے تشفی تسلی جواب دے سکے اللہ تعالی سب کو تو محمد وعلى وسلم بعد وسلم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وكما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري Alhamdulillah, الحمد alhamdulillah, the most precious gift of Iman and our perfect deen of Islam And one of the fundamental beliefs in Islam, as mentioned in the ayat of Quran Sharif recited, that nothing will ever afflict a person except what Allah Azza wa Jal has decreed. Allah Azza wa Jal alone is our helper, protector. And it is upon Allah alone that believers should place their full dependence and trust. In the teachings of our Shariat, we adopt the various means within the confines of Shariat but yaqeen, conviction, that only that happens and comes to pass which Allah Ta'ala decrees. Allah Azza is in control of every single atom, molecule, small little particle in this creation. It is within the knowledge of Allah, within His power, and totally at the disposal and decree and decision of Allah Ta'ala. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةِ The entire humanity gets together and tries to cause harm to a person then no harm will befall except only what Allah Ta'ala has decreed. Living example in our times, what had happened in Afghanistan, the Taliban, almost 50 countries united, connived to annihilate them. But when Allah Ta'ala decrees otherwise, then only the decision of Allah Ta'ala comes to pass. And furthermore, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, if the entire ummah and humanity collectively get together and try to cause benefit to a person, then no benefit will accrue except only that which Allah Azza wa Jal has decreed. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا, يب ولا يابس إلا في كتاب مبين that not a single leaf falls off a tree but Allah Ta'ala is fully aware of it all angles of knowledge when it came into existence what was its lifespan how many times did it move and sway the amount of raindrops, wind, sunshine, every single minute bit of its knowledge, what will happen to it after it falls off the tree, completely in the knowledge of Allah. a small little seed in the darknesses of the earth, within the knowledge of Allah, فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى Allah Ta'ala alone is the one who cracks open the date pit and other seeds. Germination of a seed when it is placed into the darknesses of the earth, only with the qudra and the power of Allah Ta'ala. One small little seed, when it germinates, when it cracks open and starts to grow, it does so with the power of 10 tons dropped upon a 1 meter space. So take 10 tons, 10,000 kilograms and drop it in a 1 meter space. The power with which it falls is the power with which Allah Ta'ala germinates a seed. So everything in the control of Allah. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل Something is minute as a mustard seed, Sayyidina Luqman radiallahu ta'ala, the wise says to his son, O my beloved son, something as minute as that, فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ It is within a huge boulder, أو في السماوات, or in the far off realms of the skies, أو في الأرض, or in the depths of the earth, يأتي بها الله. Allah Ta'ala is fully aware of it. It is in the qudra, the power. Allah Ta'ala can bring it forth as to His will. Allah Ta'ala knows all forms of subtleties, latif, Khabir, Allah Ta'ala is fully aware of everything in existence. So therefore, Islam has come to correct incorrect beliefs, superstitions, traditions that was coming on. Mufti Sahib mentioned it last week. But just as a recap and some other points, important points, that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said the hadith of Bukhari Sharif, that in our deen la adwa, there is no concept of contagion, that a disease does not transmit from one to another of its own accord, its own strength, its own logic. It only happens with the knowledge, the will, and when and how Allah Ta'ala decides. وَلَا طِيَرَةَ The Arabs prior to Islam were extremely superstitious, so there is no form of superstition in taking bad omens. طِيَرَةَ emanates from the word طَير or طَير, which is a bird. So what they would do is, if they wanted to make a decision, they would take a bird and cause it to fly off. If it flew on the right hand side, they said, good luck. So embark on this journey, go ahead with the marriage, go ahead with the deal, the business deal, go into partnership with so and so. And if it flew to the left hand side, they said abstain and refrain from these bad luck, a bad omen. So they would take bad omens in different things. So this is strictly prohibited in our deen. For example, some people have the superstition whether it is a black cat or a certain bird. Our deen tells us only that happens which Allah Ta'ala wills. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has given the ilaj for this. That what if that lingering thought is still in one's heart of taking bad omens? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teaches us a beautiful dua. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك أو كما قال صلى الله عليه وسلم that the only one who can bring any form of goodness and repel any kind of harm is Allah. That Allah besides whom there is no power and strength except Him. And our deen, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has taught us furthermore such a beautiful teaching that every morning and evening the one who reads seven times, حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه Allah Ta'ala Himself takes it upon Himself for all of that person's worry, anxieties, concerns. Furthermore, there is no concept of ghosts or that the spirits of dead people come and cause harm and take retribution from people. Yes, the other creations of Allah, the malaika are there, the jinn are there. In our deen, we know it is an established thing. The things like sihr, jadoo, black magic, the evil eye, ayn, these are realities as established from the authentic sources of our Shariat. But these are also only to the extent of Allah Ta'ala's desire and wish. Allah Ta'ala has given us great means of protection, great means of cure. The قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ uh, thrice every morning, each one of them, and thrice in the evening, and once at least the surahs after the other salah, dhuhr, asr, isha, and at night before sleeping to read the surahs while raising the hands, blowing when completing and rubbing over the entire body and repeating three times. Great, great means of protection that Allah Ta'ala had revealed when our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam himself was affected. But in this regard, very, very important point to note is that Allah Ta'ala has given us these various forms of protection and cure. The mu'awadat are there. Similarly, Surah Al-Baqarah, if read in a home, shaitan flees and runs away from such a home. آمن الرسول بما unzil, last two verses of Surah Al-Baqarah when read at night Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentions that the most powerful form of jadoo, of black magic cannot affect, affect such a person and if there is need for ilaj and cure then there is leeway provided it is done within the confines of the sharia the person who is practicing this means of ilaj and cure should be doing it from the right sources, dependence on Allah Ta'ala, not taking help from anything other than that. And very, very important that there, could, there should be conformity, for, conformity to Sharia. A person may be practicing this as a form of ilaj, but no adherence to Sharia, physical akhlaq, no attachment, no salah, contravening the laws of Allah Ta'ala openly, for example, seeing women in private, in, in, in solitude, these are completely against the laws of Sharia, and so many fitan emanate from that. So to adhere to Sharia, when a person is in difficulty, that desperation should not lead a person to anything that breaks the commands of Allah Ta'ala. Similarly, going to non-Muslims for cure from these things, we know that they take help from shayateen. There is open shirk that takes place. A person's iman can be completely lost while in desperation going for those. Every condition is from Allah. Prosperity we make shukr, there is goodness in that difficulties. Dunya is there, it is short of Whatever difficulty there may be, ultimately will go away with the will of Allah or death will come and put an end to it. But we do not squander the akhirah because of that. Just on, on the point of, of having mentioned already, when they would take bad luck, bad omens, Allah Ta'ala has given us much better in the form of istikhara. When we have an important decision to make and let us access this great facility Allah Ta'ala has given to us in istikhara, Sahaba radiallahu anhu say that Nabi sallallahu alayhi wa taught us and emphasized the dua of istikhara just like emphasizing the tashahud in salah. So great emphasis, importance on, on istikhara, the dua of istikhara in all our important matters and decisions. And then Nabi sallallahu alayhi wa says, wala safar. There is no concept as the Arabs used to believe that safar is a month of bad luck, would abstain from important matters, decisions, functions in the, in the month of safar. Similarly, Nabi sallallahu alayhi wasallam has mentioned these and other things, min al-jib, that these are from the filth, similar to idol worshipping. Similarly, another concern is that people trying to derive matters of the future by wrong means, by going to, example, fortune tellers, soothsayers, or looking at star signs, horoscope, etc. These have been strictly prohibited in our Sharia. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was asked on one occasion, that what about fortune tellers? What about those who soothsay and mention matters of the future, of the unseen? Nabi Sallallahu says they are absolutely nothing. Similarly, Rasulullah Sallallahu one that that person who tries to derive matters of the future by means of the stars, and we know there is star signs, etc., then that person has actually taken on a portion of sihr, so strictly prohibited in our sharia. Allah Ta'ala alone has full knowledge of all matters of the unseen, all matters of the future. Allah Azza will guard and protect our iman. In the time of Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala when Egypt was conquered, Sayyidina Umar ibn al-As radiallahu ta'ala the great conqueror, the great governor of Egypt, and as we discussed with Muftisab, Sahib, what the Shia, the Rawafid, those who have contributed the greatest to the spread of Islam, happen, they happen to have the greatest enmity towards them. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Muawiyah, Hazrat Amr ibn al-As, Hazrat Khalid ibn Walid ta'ala, severe enmity in their hearts, cannot tolerate the spread of Islam. So when Sayyidina Amr ibn al-As radiallahu was in Egypt and it was conquered, the local population came regarding the river Nile, which was the lifeblood of Egypt, and is a very, very important factor there, agriculture, irrigation, etc. So they said to Sayyidina Amr ibn al-As radiallahu anh, we have been practicing something for a long time coming, and we asked permission to continue that, and he asked, what are you talking about? They say when it comes to the 12th of the lunar month at a certain time, we go to the area and the most beautiful and pretty young girl, we barter her off from her parents, pay a handsome sum of money, and then we take and decorate her with the most beautiful clothing, adorn her with the most expensive jewelry, and then we sacrifice her and throw her into the river Nile, and her life is lost in this matter. And because of that, it causes the flowing, the inundation of the, of the river Nile. So we would like to continue that practice Sayyidina Umar ibn al-As radiallahu anh, tarbiyat at the hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that everything happens only with the will and the qudra of Allah ta'ala says that this can never be wrong, this is oppressive towards that young girl and prohibited from that practice. The date for the normal flowing of the river Nile and increase in its levels came, no rains came, the water did not increase in the least bit. Sayyidina Umar ibn al-As radiallahu ta'ala wrote to Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala mentioning the situation that he found himself in Sayyidina Umar radiallahu wrote him a letter and put with it a small piece of paper saying that when this comes to you, take that piece of paper and throw it into the Nile. And in it was written from Amir al-Mu'mineen Umar ibn al-Khattab to the river Nile, if you flow of your own accord, then we have absolutely no need for you. But if you flow with the will of that one Allah who is the compeller of everything, then we command you to flow. They threw it in the evening, the next morning, a Saturday morning, almost seven meters sudden rise in the level of the river Nile. Allah Azza wa give us tawfiq to have the yaqeen in Allah Ta'ala to see the beauty of every injunction of Allah Azza wa Jal without compromise. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومحبيه أجمعين أما بعد محترم علماء كرام وساتيون دوستون پچھلے ہفتے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی اور کام بتلایا گیا وہ یہ ہے يتلو يتلو عليهم عليهم آياته آياته ويعلمهم ويعلمهم الكتاب الكتاب والحكمة والحكمة ويزكيهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے عبادت کرتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ دن رات عبادت کرتے ہیں دن رات تلاوت کرتے ہیں حافظ میں سے اور حافظوں میں سے حضرت قاری فتح محمد صاحب بے حساب تلاوت کرتے تھے بے شمار تلاوت کرتے تھے ان کے شاگرد قاری رحیم بخش نام تھا وہ سکر سکر آئے تھے وہ حاجی فاروق صاحب سکر والے فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا میں ذرا تحیت المسجد پڑھ لوں تحیت المسجد کے لیے کھڑے ہو گئے تو کہا میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا کہ تھوڑی دیر میں تحیت المسجد یعنی نفل پڑھیں گے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دس پاری پڑھ لی یہ گو یہ گویا کہ ان کے لیے قرآن کریم کھانے پینے کی طرح تھا جیسے کھانے پینے میں آدمی کو مزہ آتا ہے میں ان کو مزہ آتا تھا اور ہجرت کے سفر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے اور احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہتے تھے اور تلاوت فرماتے رہتے تھے ابو بکر صدیق تلاوت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کی برکت سے مسلمان ہوئے تھے جب انہوں نے غسل کیا اور سورہ سلحت پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام اور ایمان نصیب فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب بہت تلاوت کرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی علامت یہ قرار دی گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا پسند تھا قسمت العریان اطعام الجیعان و قسمت العریان و تلاوت القرآن بھوکوں کو کھانا کھلانا اور جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے پہنانا اور قرآن کریم کی تلاوت اس لیے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے یتلو علیہم آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیوٹی ہے اور اس میں تبلیغ بھی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے یتلو علیہم آیاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو بالمعروف ونہو عن المنکر اچھے کاموں کا حکم کرو اور برے کاموں سے تم منع کرو اس سے پہلے کہ تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی تم سوال کرو گے تمہارا سوال قبول نہیں ہوگا اور یہ کام کرو گے امر بال معروف نہ اچھے کاموں کا حکم برے کاموں سے منع کرنا اس کی برکت سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ڈیوٹی اور تیسرا کام ہے یعلمہم الکتاب یزکیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تسکیہ کرتے تھے اور صحابہ کرام کے دلوں کو صاف کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ دل انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے اگر یہ ٹکڑا صحیح ہو جائے صاف ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جائے گا اگر یہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو صاف کرتے تھے اور دلوں کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے ذکر اور دعائیں حضرت عثمان ابن عبدالعاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضرت مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو وسوسہ ہی وسوسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سینے پر ہاتھ پھیرا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کوئی وسوسہ نہیں آیا اور ہمارے لیے اس کی جگہ دعا کرنا ہے اور اس کی جگہ پر ہمارے لیے وظائف پڑھنا اور دعا کرنا ہے جیسے مولانا برحان صاحب نے بتلایا کہ ہم ان دعاؤں اور ان وظائف کا خیال رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہمارے بڑوں سے ہم تک پہنچے ہیں ان کا خیال رکھیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام میں اور ہمارے ہر چیز میں برکت دیں گے بزرگوں سے یہ منقول ہے اور بزرگوں سے یہ بات آئی ہے جب آدمی آدمی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہے اپنے خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائے جب وضو کرتا ہے تو اس وقت اگر عربی میں نہ ہو تو اپنی زبان سے دل سے کہے یا اللہ مجھے تلاوت اور ذکر اور شکر کی توفیق دے دے یہ کتنی پیاری دعا ہوگا یا اللہ میں منہ میں پانی ڈالتا ہوں آپ مجھے ذکر شکر اور تلاوت تلاوت ذکر اور شکر کی توفیق دے دیں اپنی زبان میں کہیں انگلش میں کہے جس زبان میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب زبانیں برابر ہیں سب زبانیں اللہ نے پیدا کی ہیں اسی طرح جب ناک میں پانی ڈالتا ہو تو یہ کہے یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو نصیب فرما دے جنت کی خوشبو مجھے عطا فرما دے جنت کی خوشبو ایسی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخری آدمی جو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ دعا کرے گا یا اللہ اس جہنم کی زہریلی ہوا اور جہنم کی زہریلی آگ نے میرا بیڑا غرق کر دیا مجھے برباد کر دیا یا اللہ مجھ میری پشت جہنم کی طرف کر دے کہ میری پیٹ جہنم کی طرف ہو جائے اس کی پیٹ جہنم کی طرف کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا اور تو کچھ نہیں مانگو گے نہیں یا اللہ میں اور کچھ نہیں مانگتا اس طرح کر دیجئے اس کی پیٹ جہنم کی طرف کی جائے گی اور جنت کی خوشبو اس کو آ جائے گی پھر دعا کچھ مدت کے بعد پھر دعا کرے گا یا اللہ یہ جنت کی تو اتنی بہترین خوشبو ہے اس خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا آپ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اور تو کچھ نہیں مانگنا ہے نئی حضرت اور کچھ نہیں مانگتا اس طرح کیجیے اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے گا پھر جب جنت کی رونق کو دیکھے گا جنت کی سر و تازگی کو دیکھے گا جنت کے فرش ہونے کو دیکھے گا کہے گا یا اللہ جنت کے دروازے کے اندر مجھے داخل کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے تو وعدہ کیا تھا میں آگے کچھ نہیں مانتا مگر یا اللہ میں بدقسمت ہونا نہیں چاہتا آپ مجھے خوش قسمت کر دیں اور اللہ تعالیٰ فرم اقدر کا تم کتنے بے وفا ہو وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں بے وفائی کرنے پڑتی ہے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی پھر وہ کہے گا یا اللہ جنت تو بری ہوئی ہے میں کہاں جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہم آپ کو جنت میں دنیا اور دنیا کا ڈبل دنیا جو ڈبل ہے دے دیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے دنیا اور دنیا کا دس مثل جگہ آپ کو ہم دے دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ کی کوئی کمی تو نہیں کبھی جو سیارات ہے ستارے ہیں اور ستاروں کے اوپر دوسرے ستارے ہیں تو اس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں فلان ستارہ زمین سے ایک ملین دو ملین پتہ نہیں دس ملین اور اس سے بھی زیادہ میل بڑا ہے تو جب ستارے اتنے بڑے ہیں تو جنت اتنی بڑی ہوگی جنت کے بڑے ہونے کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکی ہم اسی طریقے پر دلوں کو صاف کرتے تھے جب جب پھر جب آدمی وضو میں اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے جس کو اردو والے کہتے ہیں منہ دھونا تو اس وقت یہ کہے یا اللہ میرے چہرے کو روشن کر دے جس دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے روشن نہیں تاریخ ہوں گے میرے چہرے کو روشن کر دے یہ کتنی پیاری دعا ہو گئی اس لیے ہر وقت دعا اور ہر وقت اللہ کا ذکر اس میں مشغول رہنا چاہیے پھر جب ہاتھ کو دھوتا ہے کلائی کو تو یہ کہے یا اللہ مجھے دائیں ہاتھ سے عمل نامہ دے دے جس کو دائیں ہاتھ سے عمل نامہ ملے گا وہ خوش ہوگا یعنی قلب اللہ اہل مسرورہ اور اپنے فیملی کی طرف خوش ہو کر آئے گا اور جب بائیں ہاتھ ہو تو یہ کہے یا اللہ عمل مجھے عمل نامہ بائیں ہاتھ میں نہ دے سر پر مسا کرے اس وقت یہ کہے یا اللہ مجھے عرش کا سایہ عطا فرما دے اور وہ عرش کا سایہ جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اور اس میں بہت سارے اچھے لوگ جمع ہوں گے جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے پھر جس وقت کان اس وقت یہ کہے یا اللہ مجھے اچھی باتوں کے سننے کی توفیق دے بری باتوں کے سننے سے مجھے بچائے یہ دل میں کہے یا زبان سے کہے سلف صالحین اور علماء سے یہ منقول ہے اور اس کے بعد جب گردن کا مسا کرے ایک طرف اور دوسری طرف تو یہ کہے یا اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے یہ جس زبان میں بھی کہے یہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ اس کے لیے عربی ضروری ہے بلکہ اس کی حدیث ہونے میں بھی لوگوں کو کلاب ہے اور کہتے ہیں کہ جب پاؤں کو دھو لے یا اللہ مجھے رات پر مضبوطی سے قائم کر مضبوطی سے میرے قدم کو رات پر جمع دے تاکہ میں پھسل نہ جاؤں اور جس وقت پائیں پائیں ہاتھ کو دھوتا ہے تو اس وقت یہ کہے یا اللہ میں نے جو عمل کیا میں نے جو وضو کا عمل کیا میرے اس عمل کو مقبول کر دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے ذنبی اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے سلف صالحین نے قدم قدم پم دلوں کی صفائی کے لیے اور ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دعائیں اور وظائف فرمائے ہیں اور وظائف بتلائے ہیں تو جس کا دل صاف ہوگا اور جس کا دل گناہوں سے پاک ہوگا اس کا دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف چلے گا عبداللہ ابن مبارک کی بات مشہور ہے عبداللہ ابن مبارک کے جو والد تھے وہ ایک باغ میں غلام کے طور پر کام کرتے تھے تو آقا یعنی مولا نے جو اس کا مالک اور سیٹ ہے اس نے کہا انگور لاؤ میٹھے انگور لاؤ اس نے انگور لایا لیکن وہ پٹھا تھا تو آقا نے کہا میں نے تو تم سے کہا تھا کہ میٹھے انگور لاؤ آپ نے تو میٹھے انگور پیش نہیں کیے اس نے کہا حضرت مجھے تو معلوم نہیں ہے میں نے کبھی اس باغ میں جو کام کیا ہے کبھی انگوروں کو چکا نہیں کہ اس میں میٹھے کون سے ہیں اور کھٹے کون سے ہیں اتنے امانت دار تھے اسی کو کہتے ہیں دل کی صفائی کہ دل اتنا صاف ہو جائے شریعت پر اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر غلط چیز کی طرف آدمی کا ہاتھ نہیں بڑھتا غلط جگہ کی طرف آدمی کا قدم نہیں جاتا پھر وہی عبداللہ ابن مبارک کے والد مبارک ان کا جو مولا اور ان کا آقا اور ان کا جو مالک تھا وہ اس کا بہت معتقد بن گیا تو وہ اپنی لڑکی کے رشتے کے بارے میں پریشان تھا کہ میں اپنی لڑکی کا رشتہ کس سے کراؤں اس پریشانی میں اس نے اپنے غلام مولا سے یہ جو مبارک ہے اس سے پوچھا اس سے مشورہ کیا اس نے کہا یہود مال کو دیکھتے ہیں نسوارا اور عیسائی جمال کو دیکھتے ہیں مسلمان دین کو دیکھتے ہیں دین ہو تو دین کی وجہ سے اطمینان سکون پورا گھر جنت بنے گا دین نہ ہو بے دینی ہو غلط سے لچی نہیں ہو تو اگرچہ گھر میں حور بیٹھی ہوئی ہے لیکن پورا گھر جہنم پورا گھر جہنم ہو جائے گا وہ ایک آدمی نے کسی نے اس سے پوچھا آپ کی بیوی کیسی ہے اس نے عربی میں ایک شعر کہا کہا وہ تفتح اللہ کا فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح وہ ایسی ہے کہ جب منہ کھولتی ہے لا کانت اللہ اس کو برباد کرے جب منہ کھولتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کا دروازہ کھل گیا تو اس میں آدمی حسن کو کیا کرے گا اس میں جمال کو کیا کرے گا سر سے پاؤں تک وہ جلتا رہے گا گھر میں تو فرمائے دین کو دیکھتے تو اس کے آقا نے کہا جب ہم دین کو دیکھتے ہیں تو دین میں تو تم سے بہتر کوئی نہیں اس لیے کہ آپ نے میرے باغ کا انگور کبھی چھکا ہی نہیں کہ مجھے اجازت ہے یا نہیں حالانکہ عام طور پر تھوڑے بہت کھانے کی اجازت ہوتی ہے وہ کہا سب سے بہتر آپ تو اپنی لڑکی کا نکاح مبارک سے کرائے اور اس سے عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیت پیدا ہو گئے وہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو ستہ جو صحاح ستہ ہے بخاری ہے مسلم ہے نسائی ابو ابوداود ترمیز ماجہ ان کا متفق بھی ہے عبداللہ ابن مبارک جنہوں نے اپنے سال کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک حصے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے ایک حصے میں تعلیم اور علم کو پھیلاتے تھے اور ایک حصے میں تجارت کرتے تھے تاکہ تجارت میں مال کما کر دین پر خرچ کریں اور دین پر کیسے خرچ کرتے تھے اس کے لمبے قصے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈیوٹی اور ایک وظیفہ اور ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذکی ہم تاکہ دلوں کو صاف کرے جس کے لیے شریعت کی پابندی شریعت پر چلنا دعاؤں کا اہتمام کرنا وظائف کا اہتمام کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا فرمایا ہے دعا اور اس دعا کا مطلب بھی سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل میں جب نفل پڑھتے تھے اکثر نفل میں علماء فرماتے ہیں اور اگر فرض میں آدمی کو موقع مل جائے تو فرض میں بھی پڑھ لے تو دو سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں فرماتے تھے اللہ لی ورحمنی مجبورنی وغیر پڑھتے تھے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کا مطلب آپ بھی سمجھ لے دل دل میں کہے اللہ مغفر لی یا اللہ میری مغفرت کرے یہ کتنی اونچی چیز ہے مغفرت چھپانے کو کہتے ہیں ہم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور چھپا دے تو اس میں مغفرت کے اندر جنوب عیوب بدل تین چیزیں آ گئی یا اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے اور معاف کر دے دنیا میں بھی چھپا دے آخرت میں بھی چھپا دے دو ہو گئی یا اللہ میری عیوب کو عیب دنیا میں بھی چھپا دے آخرت میں بھی چھپا دے چار یا اللہ میرے بدن کو دنیا میں بھی چھپا دے تاکہ اسپتال وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے اور آخرت میں بھی کبھی آدمی کا اکثر ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا کہ اللہ مغفر یہی کے پیٹ میں اللہ نے چھ نمبر رکھے ہیں اور یا اللہ مجھ پر رحم کرے رحم کرے دنیا میں بھی مجھ پر رحم کرے آخرت میں مجھ پر رحم کرے اور یا اللہ مجھے میری اصلاح کر دے مجبور نہیں اور یا اللہ مجھے عافیت اور مجھے سلامتی بخش دے اور یا اللہ مجھے ہدایت دے دیکھو ہدایت کا کتنا لمبا پیٹ ہے اللہم مہدینی فی الاعتقادات اللہ مہدینی فی العبادات اللہ مہدینی فی المعاملات اللہ مہدینی فی المعاشرات اللہ مہدینی فی ملاقات اللہ مہدینی فی طرقات یہ سب چیزیں آ گئی یا اللہ عقیدہ میرا ٹھیک کر دے تاکہ غلط عقیدہ نہ ہو یا اللہ میرے عبادات کو درست فرما دے یا اللہ میرے معاملات کو درست فرما دے یا اللہ میرے اخلاق اور میرے معاشرت لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اخلاق اس کو ٹھیک کر دے یا اللہ میرے مناقحات جو نکاح کے معاملات ہیں اس کو ٹھیک کر دے تاکہ اس میں گڑبڑ نہ ہو اور یا اللہ تحریکات جس میں لوگ ایک دوسرے کا پاؤں کاٹتے ہیں میراث کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے میراث میں صحیح حصہ نہیں دیتے اس میں میری ہدایت کرے اس میں یہ دعا جلسہ میں آدمی پڑھ لے تو اس میں سب کچھ آ گیا اور ورژنی نہیں آخر میں ورژنی یا اللہ مجھے رزق دے دے رزق میں بھی بہت بڑا پیٹ ہے یا اللہ مجھے مال حلال کا رزق دے دے یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے دے رزق یا اللہ مجھے عزت دے دے ورزقنی العزت یا اللہ مجھے منصب اور ایسا مرتبہ دے دے جو مرتبہ میں دین کے لیے استعمال کر لوں اس میں بھی بہت کچھ آ گیا اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آ گئیں یا اللہ مجھے وقت دے دے جس وقت کو میں اللہ کی دین کے لیے استعمال کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزکی تھے اور صاف کرنے والے تھے دلوں کو صاف کرتے تھے اخلاق کو صاف کرتے تھے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان وظائف اور ان اذکار کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور وہ وظائف وظیفے اور دعائیں ایسی ہیں کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہے اور آخرت میں بھی مفید ہے وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اب فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل سرچشمہ ہدایت قرآن کریم ہے عوام کے لیے بھی حد الناس ہے خواص کے لیے بھی حد للمتقین اور حادی مطلق اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہے ہدایت دے یہ جی معیشہ قرآن کریم میں بنیادی امور موجود ہے جس کی تشکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کی گئی نزل مان ہدایت ان کے اختیار میں نہیں دی گئی جس کو چاہے واصل بنا دے تہدی من احبک جو شخص ارشادات نبوی کی جس وقت پیروی کرے گا جس قدر اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا صلی اللہ علیہ رب والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع الكرب عنا وارفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم يا دافع البليات ادفع البليات عنا اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمانا دونوں جہان کی خیر سعادت اور کامیابی عطا فرمانا بیماروں کو شفا عطا فرمانا وفات یافتہ حضرات خواتین سب کی مغفرت فرما دے ہر قسم کی یا رب کریم آفات سماویہ سے حفاظت فرما دے آفات ارضیہ سے حفاظت فرما دے آفات جویہ سے ہماری حفاظت فرما دے آفات انسانیہ سے آفات جنی سے آفات حیوانیہ سے سب سے ہماری حفاظت فرما دے ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما دیں ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دیں دونوں جہان کی خیر اور بھلائی ہمیں عطا فرما دیں اس ملک میں جو دین آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے جو مشکلات ہیں ان کو ختم فرما دے جو جو ہمارے ہمیں ہمارے دوست و احباب کو مشکلات ہیں ان مشاکل کو اپنے خدل و کرم سے دور فرما دیں سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دیں حرام سی سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دیں ہماری جان مال عزت ایمان آبرو دین اولاد کی حفاظت فرما دیں اور سب کو خیر اور برکات سے مالا مال فرما دیں علم عمل تقو اخلاص کی دولت سے سب کو محدود اور مالا مال فرما دیں ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل قبول فرما دیں ہر ہماری ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے ہر جائز دعا کو قبول فرما دے صلی اللہ علی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك Inshallah, the next majlis will take place on the 23rd of October. Inshallah, the next majlis will take place on the 23rd of October.